بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اسلامی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند سال قبل خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی تمام قبیلے کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی لیکن جب حجر عصمت کو رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف پیدا ہو گیا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو لہذا ہر طرف سے تلواریں کھینچ گئی اور قتل و خون کی نوبت آ گئی جب معاملہ اس طرح نہ سلجھا تو ایک بڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا سب نے یہ رائے پسند کی دوسرے دن سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب بول اٹھے امین ہے یہ امین ہے ہم ان کے فیصلے پر راضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے پکڑوا کر اس کو کعبہ تک لے گئے اور پھر اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بڑے فتنے کا خاتمہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین بھی تھے تو وہ پہاڑ ہلنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا اے وحد پھیل جا تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہے تو وہ پہاڑ فوراً پھیر گیا ایک فرض کے بارے میں جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کے لیے نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم کفر اور نفاق ہے ایک سنت کے بارے میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم طلب کرنے کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابوا علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے اپنی معافی کے لیے اللہ سے کی تھی دعا یہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ترجمہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا اب اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور رحم نہیں کریں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا ایک اہم عمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرتے تھے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں آئے اور اپنا انعام لے جائے کیونکہ ہر وہ مسلمان جس کی لوگوں کو معاف کرنے کی عادت تھی وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے ایک اور روایت آپ کو سناتا چلوں چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی میں جھگڑا ہوا ایک آدمی رائٹ پر ہے اور جو آدمی حق پر ہے اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف کو کیس کروں گا میں یہ کیس جیت جاؤں گا یا میں کمپلینٹ کر دوں گا تو میرے حق میں فیصلہ کیا جائے گا وہ جانتا ہے میں رائٹ پر ہوں اور یہ کیس میرے ہاتھ میں ہے لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا اگر میں کیس کروں گا اگر میں اور جھگڑے کروں گا اگر میں کمپلینٹ کروں گا بات اور بڑھے گی جھگڑا اور بڑھے گا اور آپس میں اور نا اتفاقی اور جھگڑا پیدا ہوگا تو اس نے یہ سوچا کہ چلو میں اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ جھگڑا نہ ہو فتنا فساد نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المرا وهو میرا حضور فرماتے ہیں ایک آدمی حق پر ہے اس کے باوجود بھی جھگڑے کے ڈر سے وہ حق کو چھوڑ دیتا ہے حضور فرماتے میں گارنٹی لیتا ہو میں سفارش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے جنت کے بیچوں بیچ اس کو ایک مکان دلوا دوں اتنی بڑی فضیلت آئی ہے جھگڑوں کو ختم کرنے کے میں ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے زمانے میں ایک امتی تھا اگلے زمانے کا ایک شخص تھا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے ذرا اس کا اکاؤنٹ چیک کرو دیکھو اس کے پاس کیا ہے فرشتے کہیں گے اللہ اس نے تو بہت گناہ کیے ہیں یہاں تو گناہ ہی گناہ موجود ہے اللہ پھر کہیں گے ذرا دیکھو کوئی نیکی کی ہے یا نہیں کی ہے فرشتے اس کے بعد کہیں گے اللہ ایک چھوٹی سی نیکی اس کے پاس ہے باقی اس کا پورا دفتر گناہوں سے بھرا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے ارے میرے فرشتوں بتاؤ وہ کون سی ایسی نیکی اس کے پاس ہے فرشتے کہیں گے سہلن گلا واہ کے دشترا اے اللہ اس کے پاس ایک ہی نیکی ہے اور نیکی یہ ہے کہ جب بھی یہ مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے جاتا تھا اور جب وہ شاپ کیپر سے اس چیز کی قیمت پوچھتا شاپ کیپر اس سے قیمت بتاتا یہ کہتا بھائی تھوڑا کم کر دے اگر وہ نہیں مانتا تو یہ ضد نہیں کرتا تھا کہتا تھا چل اگر تو اس پر راضی ہے تو جو بھاؤ لیتا ہے لے لے وہ اس چیز کو خرید لیتا تھا اور اس آدمی کا دوسرا حال یہ تھا کہ جب یہ اپنی دکان پر بیٹھتا اور کوئی کسٹمر اس کے پاس آتا اور اس کو کہتا کہ بھئی یہ چیز ذرا تھوڑا سا بھاؤ کم کر دے تو یہ فوراں نرمی کے ساتھ کہتا کہ چلو بھائی تمہارے لیے میں بھاؤ کم کر دیتا ہو اگر کوئی قرض کسی نے اس سے دیا ہوتا اور اگر وہ آدمی یہ کہتا کہ تھوڑی محلت دے دے لیے اسے مہلت بھی دے دیتا اور اگر کوئی ایسا شخص ہوتا کہ جس نے اس سے قرض دیا ہے اور ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ کہتا میرا قرض معاف کر دے تو یہ اسے معاف بھی کر دیتا تھا اللہ صرف یہ نیکی ہے سہلن ادا رہا سہلن ادا اشترا بیچتے وقت نرم ہے خریدتے وقت اس میں نرمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارے میرے فرشتوں میرا بندہ تو وہ بندہ ہے جو لوگوں سے نرمی کرتا تھا لوگوں کے قرض معاف کرتا تھا لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا تھا جب یہ ایک مخلوق ہو کر میری مخلوق کو معاف کر دیتا تھا تو میں تو خالق ہو اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جب لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے اللہ اسے بہت پسند فرماتے ہیں ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یوں کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے یقین جانو جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو کوئی دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا چاہتے ہیں جلدی دے دیتے ہیں پھر ہم اس کے لیے دو مقرر کر دیتے ہیں جس میں قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کے ساتھ دھکیل دیے جائیں گے آخرت کے کے بارے میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا انسان قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے نمبر ایک اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا نمبر دو اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا نمبر تین مال کہاں سے کمایا نمبر چار مال کہاں خرچ کیا نمبر پانچ علم کے مطابق کیا کیا عمل کیا اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ میں نے اثر کے بعد یہ سنایا تھا حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے وہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ روایت کے ترمیلی شریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم کو جس طرح گدھیرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے ہر ایک کو میں کھڑا کر دوں گا اور اعلان ہوگا لا تزول قدم عبد حتى سئل عن خمسه کوئی اپنا پیر ہٹا نہیں سکتا یہاں تک کہ میرے سوالوں کا جواب دے اور پہلا ہی سوال ہوگا کہ میرے بندے میں نے تجھے sixty sixty five seventy years کی ایج دی تھی بتا تو نے کیا کیا اپنی عمر کو کیسے گزارا یہ اللہ کا پہلا سوال ہوگا حضرت شاہ وسیم اللہ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کل قیامت کے دن یہ کہتے ہیں اے میرے بندے ساٹھ پینسٹھ ستر سال تو جی کر آیا ہے چل میں تیری زندگی کا حساب نہیں مانگتا میں نہیں مانگتا تیری زندگی کا حساب صرف بتا تیری لائف کے ٹوینٹی فور آور ایسے بتا کہ جس میں تو میری مان کر چلا ہو اور میری نافرمانی نہ کی ہو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ ماشاء اللہ ورنہ حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو کہیں کہ مولا یہ دن میں نے تیری فرما برداری کی ہے اور تیری فرمانی نہیں کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری عمر کے بارے میں سوال فرمائیں گے طب نبی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ میدے کو صاف کرتا ہے مستد احمد کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا کہ انار پومگرینیٹ اس کو اندر کے چھلکے کے ساتھ کھاؤ باہر کا نہیں وہ تو بڑا سخت ہوتا ہے لیکن اندر جو انار کے دانے ہوتے ہیں پومگرینیٹ کے جو دانے ہیں اس کے ساتھ میں جو چھلکا جو چھوٹی چھوٹی سکن ہوتی ہے جو بالکل جلی اور پردے کی طرح ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دانے کو بھی کھاؤ اور اندر کی اس کی کھاؤ یہ میدے کو صاف کرتا ہے یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے پیٹ کو کلیئر کر دیتا ہے اللہ قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار جہاں میدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے اللہ ابن قیم کی رائے ہے کسی کو کف ہے اور پرانی کھانسی ہے اگر وہ انار کے دانے چھلکے کے ساتھ کھائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی کھانسی کو بھی دور فرمائیں گے اخیر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے گی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے سبحان صبح بحمدی سبحان اللہ و بحمدی کا اللہ الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون